وہ اس کا وہی ٹوٹ گیا اس کا پیچھے دبانے والا یہاں سے بھی کر لے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم أيمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشية ابصارهم ترحقهم ذلّة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم بلا شبہ پریزگار لوگوں کے لیے اللہ پاک کے ہاں نعمتوں کے باغات ہیں اللہ فرماتے ہیں المسلمین اکل مجرمین کیا ہم مسلمانوں کو ایمان والوں کو اور مجرمین اور کافروں کو برابر کر دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا مالکم کے فتح کمول مخاطب کفار ہیں تمہیں کیا ہو گیا تم کیسے فیصلے کرتے ہو کہ آخرت میں تم بھی انعامات پاؤ گے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل کے طور پر کتاب ہے فی تدرسون رسول جس کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں تم پڑھتے ہو ان لکم فی کہ تمہارے لیے اس کتاب کے اندر وہ کچھ ہے جو تم نے ہمارے ساتھ کوئی قسمیں اٹھا کے پکا معاہدہ کیا ہوا ہے قیامت تک کے لیے کہ یوں ہی تم نے رہنا ہے بلا شبہ تمہارے لیے کیا یوں ہی ہے جو تم فیصلہ کرتے ہو ایہم بذالک زعیم پوچھیں آپ ان سے اے نبی کہ ان میں سے ذمہ دار کون ہوگا کیا ان کے لیے شرکا ہیں تو پھر لے آؤ شرکا کو اگر تم یہ سچے ہیں یوم یکشف ویدعون الى السجود فلا یستطیعون جس دن اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا تو سارے لوگ سجدوں کی طرف چلے جائیں گے اور یہ لوگ استطاعت نہیں رکھیں گے سجدہ کرنے کی خاصیت ابسارحم ترحکم ذلہ ان کی نگاہیں جھکی رہ جائیں گی اور چہروں پر ذلت ہو جائے گی وقت کا داؤن علیہ سجود وحم صالمون کیونکہ ایک زمانہ تھا انہیں سجدے کی طرف جب دعوت دی جاتی تھی تو یہ اس وقت اس سلامتی کی حالت میں تھے اور سجدہ نہیں کرتے تھے اے نبی آپ مجھے اور جو جو تقزیب کر رہے ہیں ان کو اس معاملے میں چھوڑ دیں میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں ایک ایسے وقت تک جو انہیں معلوم نہیں ہے اور میری ڈھیل ہوتی ہے مجرمین کے لیے پھر پکڑ بھی ان نقیدی متین پھر میری پکڑ بھی بہت سخت ہے اے نبی آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ میری بات کیوں نہیں سنتے ہو کیوں میں تم سے اجرت مانگتا ہوں اور اس اجرت کے بوجھ میں تم دبے ہوئے ہو ام الغیب فہم یکتبون کیا ان کے پاس کوئی غیب کی اور باتیں ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں اے نبی آپ ان کے اس طرح کی فضول باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کے حکم کی اتباع میں رہیے اور مچھلی والے ساتھی کی طرح پریشان نہ ہو جائیے کہ جب وہ پھر پریشان ہو کے چلے گئے تھے یعنی حضرت یونس علیہ السلام اور ان کا دل بہت گھٹ رہا تھا لولا ان تدارکہ نعمت من ربی اگر ان کے رب کی نعمت ان کے شامل حال نہ ہوتی تو پھر وہ صحرا میدان میں ہی رہتے پریشان ہو کر اللہ نے ان کو منتخب کیا پیغمبر بنایا اور ان کو نیک برگزیدہ ہستیوں میں سے بنایا یونس علیہ السلام کو وہیں اکاد الزین کا فرو القو نبِ ابسار اہم سمی و ذکر یہ کافر لوگ اے نبی یہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں سے گرا دیں ہٹا دیں کہ جب بھی یہ قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں اور پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیاز باللہ مجنون ہے حالانکہ یہ کلام تو ایسی کلام ہے جو تمام عالم کے لیے نصیحت ہے جمعرات والے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ وہ بھائیوں کا ایک باغ تھا اور پھر وہ صبح کہنے لگے کہ باغ تو صدقہ ہی دیتا رہتا تھا ہم جلدی سے جا کے اس باغ کو کاٹ لیں گے اور مسکین اس وقت پہنچ ہی نہیں سکیں گے تو ہم جلدی سے سنبھال لیں گے بس اللہ کو پسند نہیں آئی بات دنیا تو ساری دوستو آزمائش ہی ہے بھلے نعمت ہو یا پریشانی ہو نا دنیا ہے ہی آزمائش ان پر یہ آزمائش آئی کہ صبح گئے اور وہ باغ تھا ہی نہیں حالانکہ اس طرح کے تو لوگ بہت ہیں جو مسکینوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور یوں یہ جو بعض دفعہ آزمائش آ جاتی ہے نا کسی پر آتی کسی پر نہیں آتی وہ جس پر آتی ہے اس کے ساتھ بھی کوئی الگ سلو کرنا چاہتے ہیں نا پھر وہ توبہ استغفار میں لگ گئے وہ جب دیکھا باغ تو نہیں ہے توبہ استغفار میں لگ گئے تو میں نے بتایا تھا کہ بہت زیادہ سکہ روایات میں تو نہیں ہے لیکن قرطبی نے نظرات نے لکھا ہے کہ ان کو اللہ نے توبہ استغفار کی برکت میں دوبارہ باغ عطا کر دیا تھا اصل میں تو اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں جو انسان پر کوئی پریشانی آتی ہے نا کچھ آتا ہے نا تو وہ اس میں اللہ کی طرف سے یہ اس کو متوجہ کرنا مقصد ہوتا ہے کہ راحت میں یہ شخص ادھر چلا جا رہا ہے تھوڑی بیماری لے آؤ تاکہ یہ اللہ کے قریب آ جائے تو استغفار میں لگ جائے صدقہ کرے اس سے اس کا فائدہ ہے رجوع ہے رہی بات یہ کہ بندہ سمجھتا ہے نا کہ میرے اوپر پریشانی ہے یا بیماری ہے یا رزق کی کمی ہے یا یوں ہے تو یہی آزمائش ہے نہیں راحت بھی آزمائش ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ ابھی آپ سبق سن چکے ہیں پیچھے سورہ تغابن میں کہ بلا شبہ تمہارے مال و دولت تمہاری اولاد سب آزمائش ہے تو راحت بھی آزمائش ہے پریشانی بھی آزمائش ہے بس رجوع اللہ ہو آزمائش میں کامیابی ہے تو ہمیں اس واقعے سے یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان ہر نعمت کو یہ سوچے کہ اللہ کا فضل ہے اور جو <coughs> اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں یہ بھی اس کا دیا ہوا ہے پرانی بات ہے تیسری منزل کا چھت ہوا ہم بہت مقروض ہو گئے بائیس تیئیس لاکھ کے ستانوے اٹھانوے کی بات ہے میں بہت پریشان ہوا ظاہر پیسے تو میں نہیں دینے ہیں بے شک مسجد بنی ہے تو لوگ تو مجھے ہی فون کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی اور پیسے ادا ہوئے میں نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اللہ آپ کو خیر دے اور وہ دے وہ بھی بڑا عظیم آدمی تھا کہنے لگا حضرت صاحب والد صاحب نے جب ہمیں جدا کیا تو میرے حصے میں وراثت میں ایک سینکل آئی تھی یہ سب اللہ کا ہی مال ہے جو اس نے مجھے دیا بس یہ اس کی عظیم نعمت ہوئی کہ مجھے اللہ نے مسجد میں پیسے خرچ کرنے کی توفیق دے دی ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ اسی شخص کے جس شخص کے پیسے اللہ قبول کرنا چاہتا ہے اسی کو پھر لگانے کی بھی توفیق دیتا ہے جن کے مال ایسے ویسے ہوتے ہیں وہ اللہ تللوں میں تو جناب دنیا بڑی سخاوت دل کھول کے خرچ کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کے راستے میں تو انہیں بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کہا جا رہا ہے تو یہ سبق تو اصل ہمارے لیے ہے کہ جو بھی نعمت ہے اللہ کا فضل ہے اور اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے نہ نعمت کے زمانے میں گناہ ہو اور نہ پریشانی کے زمانے میں گناہ ہو بس رجوع اللہ ہونا چاہیے اللہ پھر راضی ہو جاتا ہے اللہ بہت جلدی راضی ہوتا ہے انسان کوئی ناراض ہو جائے نا جی وہ تھوڑا دیر سے راضی ہوتا ہے تھوڑے تا نشانے بھی دیتا ہے ماضی کو بھی یاد کراتا ہے یوں تم نے کہا تھا یوں ہوا تھا یوں اللہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جب صدق کے دل سے آتا ہے وہ اتنا رحیم ہے اتنا حلیم اتنا رحیم کہ ستر سالہ ایک شخص جو کفر میں بغاوت میں رہا ہو صدق کے دل سے حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشد اللہ اللہ اشد ان محمد عبد رسول اس نے پڑھ لیا الاسلام قبل اسلام پہلی باتوں کو سب کو معاف کر چکا ہے دوبارہ حضرات صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ اپنی نا کوئی پرانی بات ذکر کر دیتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے منع فرمایا کہ بس اس غلطی کو نہ دہراؤ ختم ہو گئی بات آپ اسلام لے آئے اللہ نے معاف کر دیا اللہ نہیں دہراتا تو ہم کیوں دہراتے تو یہ اصل تو ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ نعمت کی وجہ سے تکبر نہیں ہونا چاہیے جس طرح غلوں میں اوشر نکالنا ہوتا ہے ایسی حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آپ کا مال ہے نا اس میں علیہ کا حقُن سے بس زکات ہے زکات تو ایمان والا دیتے ہی ہے نا جی وہ تو رکن اسلام ہے لیکن آپ کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے لوگوں کا عزیز و اقارب کا والدین رشتہ داروں کا پڑوسیوں کا اور کوئی محتاج ہے تو یہ یعنی تھوڑے سے اس بات کو سمجھنا ہے کہ دیکھو ہم کسی غریب کو مستحق کو کچھ دیتے ہیں تو ہم نے احسان نہیں کیا اللہ نے فضل کیا توفیق دی ہمیں اور ساتھ یہ سوچنا ہے کہ میرے مال میں مسکین کا حق ہے حدیث ہے یہ حدیث سچا کلام ہے آپ کا کہ آپ کے مال میں حق ہے سوا زکوٰۃ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے مال میں حق ہے غریب مسکین کا تو ہم کسی غریب مسکین کسی مسجد مدرسہ اشاعت اسلام کہیں ہسپتال وغیرہ میں کچھ دے رہے ہیں نا جی غریبوں کا یہ نہیں ہم احسان کر رہے ہیں نہیں ہمارے مال میں جو ہم کمائی کر رہے ہیں اس میں ان کا حق ہے وہ حق ہم ادا کر رہے ہیں شکر ہے کہ ہم حق ادا کر رہے ہیں ایسا نہ ہو ہمارے پاس ہی ان کا حق رہ جائے ایک اور حدیث سنیں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک شخص ہوتا ہے وہ اپنے نا رشتہ داروں غریبوں وغیرہ کا خیال کر رہا ہوتا ہے جبکہ ان کا کفالت اس کے ذمہ فرض نہیں ہے ایسے لوگوں کو محلے میں یا غریبوں کو کچھ دے رہا ہے ان کا ایک معمول ہے ماہانہ یا جو بھی اس کی ترتیب ہے تو فرمایا کہ اس شخص کو چاہیے کہ ان زوافا کو دیتا رہے جو ایک معمول رکھا ہوا ہے وہ جاری رکھے ہو سکتا ہے اس کو رزق ان زعفا کی خدمت کی برکت سے دیا جا رہا ہو تو لہذا یہ ان کا حق ہے جو ہم دے رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ حق ادا کر رہے ہیں ہمارے ذمہ وہ باقی نہیں رہا آج کے سبق کی بات ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم فرمایا حصول جنت کے لیے تقوی شرط ہے جو متقی ہوگا جنت میں داخل ہوگا تقوی کیا ہے گناہوں سے بچنا تقوی یہ ہے نیکیاں بجا لانا اور گناہوں سے بچنا میں اس دن صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تفصیل بتا چکا ہوں صغیرہ کبیرہ وہ آپس میں یوں ان کا ہے انسان کے مقابلے میں سب کبیرہ ہیں جیسے چھوٹی آگ کہیں رکھ دو تو وہی سب کچھ جلا دے گی تو بڑی آگ بھی جلا دیتی ہے صغیرہ اور کبیرہ آپس میں گناہوں کی بات ہے کہ یہ گناہ چوری بڑا گناہ ہے تو فلاں اس طرح گناہ ہے نا وہ آپس میں گناہوں کا چھوٹا بڑا ہے رہی بات اس بندے کے لحاظ سے سب گناہ اس کے سامنے بڑے ہیں تو گناہوں کو چھوڑنا ہے جہاں کہیں غلطی ہو جائے فوراً توبہ استغفار کرنے کسی ساتھی کا حق نہیں ہوا کچھ رہ گیا وہ ادا کر دینا چاہیے شرم کی کیا بات ہے دنیا میں لوگ کسی کا حق کھایا ہوا نا جی اس کو دینا بھی چاہتے ہیں تو پھر شرم محسوس کرتے ہیں شرم کی کیا بات ہے میدان حشر کے شرم شرم سے تو تو یہ یہ کوئی چیز نہیں ہے ہے بلکہ نیک نامی کا ذریعہ الحمدللہ جو ساتھیوں کا تنازع ہو گیا ایک جا کے سولو کرتا ہے یہ تو نیک نامی کا ذریعہ لوگ کہیں گے ماشاء اللہ یار پہل کیا یہ اچھا آدمی ہے یا اس نے کسی کے دس روپے دینے اور جا کے دیتا ہے یار غلطی سے آپ کے دس روپے ہمارے پاس رہ گئے تو کوئی شرمندگی نہیں اگر ہے بھی صحیح تو کوئی بات نہیں یہ شرمندگی نہیں یہ تو نیک نامی ہے کہ اللہ کے حکم اللہ کے رسول کا حکم مان کر یہ اس کا حق دفعہ ہوتا ہے لوگ دکان میں دفتر میں پیسے دینے آتے ہیں بیس ہزار کے بجائے پچیس ہزار دے دیے یوں کر دیا اب بندہ اگلا سمجھے کوئی بات نہیں جی ویسے ہی آگے نہیں نہیں اس کو پہنچانا ہے یہ امانت ہے امتحان ہے یہ اس سے بھی غلطی ہوئی نا جی اس نے بیس چار نوٹ پانچ ہزار کے بجائے پانچ نوٹ دے دیے اور ادھر اس سے بھی امتحان ہے کہ یہ کیا کرتا ہے اب رکھ لے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا اور ادا کرے گا تو بہت بڑا انعام پائے گا تو متقی تقوا کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا جتنا ہو سکے جہاں انسان کا بس نہیں چلتا پھنس گیا ہے تو استغفار کرتا رہے جیسے کسی ولیمہ پروگرام وغیرہ میں گیا تو وہ سارا کچھ عجیب سے ہی ہو رہا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے ہمارے صالح کو بجا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری قوت عدل جو میری صفت عدل ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں ایمان والوں اسلام والوں کو آخرت میں نوازوں گا اور جو منافع کافر ہیں ان کو سزا ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں افنا المسلمین کل مجرمین کیا ہم مسلمین مجرمین سب برابر کر دیں کہ کوئی بات نہیں جی اللہ تو غفور الرحیم ہے تو یوں اللہ غفور الرحیم ہے اللہ غفور الرحیم بھی ہے وہ دنیا کے لحاظ سے ہے کہ جس سے جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے وہ معافی کرے اللہ معاف کر دے گا لیکن اگر آخرت میں پہنچ گیا بغیر اس کے تو پھر اس وقت غفور رحیم کی بات نہیں وہاں تو صفت عدل ہے صفت انتقام ہے صفت جزا ہے جس کا جو عمل ہے اس کے مطابق اس کو اجر بھی ملے گا اگر گناہ ہے تو سزا ہوگی تو یہ نہیں کہ بعض لوگوں کو سمجھایا جائے اور اللہ جی بڑا بادشاہ ہے جی اللہ غفر الرحیم ہے یہ ایسی بات نہیں ہے اللہ بادشاہ غفر الرحیم ہے لیکن دنیا میں آپ نے معاملہ صاف کرنا ہے اپنے گناہوں کو معاف کرائیں نیکی کی طرف لگ جائیں مشرقین مکہ یہ کہتے تھے الحاظ بلّہ بس جب بندہ جب زیادہ گناہ گار ہو نا جی تو پھر باتیں بھی بہت بڑی کرنے لگ جاتا ہے نا باغی ہو جاتا ہے کہتا اگر ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں تو ہم تو کئی سو سال سے کر رہے ہیں اور اگر یہ غلط تھا ہمارا بتوں کو پوجنا تو پھر اللہ نے اب تک ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا یہ کوئی بات ہے اللہ نے اس کا جواب دیا املی لہم من نقیدی متین ہم تو ڈھیل دیتے ہیں مہلت دیتے ہیں اور مہلت میں دو باتیں ہیں ایک تو مہلت دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ آج نہیں تو کل اپنے گناہ سے معافی مانگ لے تو جلدی سزا نہیں دیتے اللہ تعالیٰ سنستدر جو ہم آہستہ آہستہ ڈھیل دیتے ہیں تاکہ آج نہیں تو کل معافی مانگ لے یہی وجہ ہے بہت سارے بندے گار ہوتے ہیں ان کا کاروبار ٹھیک نہیں ہوتا کھانا پینا ٹھیک نہیں ہوتا لیکن وہ چل رہے ہیں چل رہے ہیں اس غلط کاروبار میں بھی نظام چل رہا ہے ان کے کھانا پینا جو غلط ہے وہ بھی چل رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ راضی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے کہ کسی وقت اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے اور دوسری بات بعض دفعہ گناہ کے اوپر ڈھیل دینے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مزید گناہ کر لے تاکہ اس کو سزا اور زیادہ سخت دیں گے املی لہم ان نقیدی متین کہ میری پھر پکڑ بڑی سخت ہوگی ڈھیل بھی ہے تو گناہ گار یہ مشرقی نے مکہ یوں کہتے جی اگر ہماری بت پرستی غلط تھی تو پھر اب تک اللہ نے ہمیں پکڑا کیوں نہیں ہے اور یوں نہیں کیا یہ بے ادبی ہے ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا توحید کو ماننا چاہیے تھا تو فرمایا کہ ہم آخرت میں ایمان والوں کو اور جو کافر ہیں ان کو فرق کریں گے ایمان والوں کو اجر دیں گے کافروں کو سزا ہوگی فرمایا میدان حشر میں ایک امتحان ایسا ہوگا یوم یکشف عن ساقم ویدعون الى السجود فلا استطیعون اللہ تعالیٰ کا دیدار تجلی ہوگی اور حکم نہیں ہوگا خود بخود ایمان والے ایک ایمانی جذبے اور شوق میں کہ جس ذات کو بغیر دیکھے سجدے کیے تھے آج اس کا دیدار نصیب ہو گیا حکم نہیں ہوگا جیسے دیدار نصیب ہوگا خوشی کے طور پر جذبہ ایمانی سے ایمان والے خود سجدے میں چلے جائیں گے اور یہ سجدہ شکر ہوگا یدعون علی سجود سارے لوگ سجدے کی طرف چلے جائیں فلا یستطیعون منافق ریاکار کافر وہ سجدہ کرنا چاہیں گے نہیں کر پائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ وہ کمر ان کی لوہے کی تختی بن جائے گی وہ جھکنا چاہیں گے تو جھک بھی نہیں سکیں گے اور حکم فرمایا خاصیتاً ہوں ان کی نگاہیں جھکی ہوئی رہ جائیں گی طرح قوم ذلہ چہروں پر ان کی نحوست ہوگی وقت یدعون علیہ سجود وہم سالمون اس لیے آج وہ سجدہ نہیں کر سکے کہ ایک زمانہ تھا دنیا میں انہیں سجدے کی طرف یعنی اسلام کی طرف بلایا جا رہا تھا اور سلامتی کی حالت تھی وہ نہیں آ رہے تھے آج ان سے یہ چیز آج وہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے وہ سلب کر دی گی توفیق یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عبادت کے اوپر انسان کو توفیق بخشی ہے سجدے کی توفیق بخشی ہے علامہ شیخ سعدی رحم اللہ تو کہتے ہیں نا کہ ہر عبادت یہ بھی ایک نعمت ہے اس پر بھی شکر بجا لایا جائے کہ اللہ نے جو آپ نے نماز کی توفیق دی یا دو نفل کی یا خیرات کا خیرات کی بلائی کی توفیق دی یا اللہ یہ بھی آپ کا فضل ہے جو آپ نے آپ کا شکر ہے جو آپ نے اس نیکی پر توفیق دی تو لین شکر تم لازید النا قرآن کا اصول ہے جس نعمت میں بھی آپ شکر بجا لاؤ گے وہی نعمت میں اضافہ ہو جائے گا تو وہ نہیں کر سکیں گے سجدہ وغیرہ اور پھر سمجھ جائیں گے بعض جگہوں میں قرآن مجید نے بتایا کہ کے ابسار نگاہیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی اور یہاں پر خاشیت ابسار ہوں نگاہیں جھکی کی جھکی رہ جائیں گے جب وہ میدان حشر کو دیکھیں گے تو حیرت میں مبتلا ہو کر آنکھیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی اور جب وہ اللہ کا دیدار کے وقت عال ایمان کو سجدے میں دیکھیں گے تو غلبہ ندامت کی وجہ سے آنکھیں نیچے رہ جائیں گی کہ آج تو ہم سے سجدہ کرنا چاہتے بھی ہیں تو سجدہ نہیں ہو سکتا کہ کمر جو ہے وہ سخت کر دی گئی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ان کی باتوں کی طرف زیادہ نہ توجہ دیں بس آپ سمجھاتے رہیں ہمارے حکم کی اتباع کرتے رہیں میرا معاملہ اور ان کا معاملہ ہے یہ کیوں نہیں بات کو مانتے حالانکہ آپ تو ان سے بات کرتے ہیں کوئی اجر بھی نہیں ہے کہ ان کے سے کوئی فیس لی جا رہی ہو کہ جس فیس پر یہ دب جاتے ہیں اور وہ فیس اتنی ادا نہیں کر سکتے تو جس وجہ سے آپ کا بیان نہیں سنتے کوئی فیس بھی نہیں پیغمبر تو بیان کرنے سے پہلے یہ بات خطبہ پڑھتے ہیں نا جی پہلی بات کرتے ہیں لا اسلکم علیہ اجرا ان اجری اللہ اللہ لوگو میری بات سنو میں تم سے پیسے مانگنے کے لیے تمہیں نہیں بلایا تمہیں اللہ کی بات سنانے کے لیے تمہیں بلایا ہے اور میرا اجر میرے رب کے ذمہ ہے تم سے چندہ نہیں مانگ رہے اب آپ کے لوگوں کے دماغ میں آئے کہ مولوی صاحب تو چندہ جمعے کے دن مانگتا ہے تو جمعے کے دن چندہ مانگتا ہے تو یہ سارا نظام آپ لوگوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے تو چندہ مانگتا ہے ادھر موٹریں چل رہی ہیں ادھر ہیٹر چل رہے ہیں ادھر خاتم صفائیاں کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو وہ چندہ تو تمہارے اوپر خرچ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر دس بارہ صفائیوں پر چار بندے لگے ہوئے ہیں لائٹیں چل رہی ہیں چار موٹریں چل رہی ہیں اس کا نعم البدل جنریٹر ہے اس کا نعم البدل یو پی ایس ہے تو یہ چندہ اور ہے وہ چندہ اور ہے یہ تو آپ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے جو مسجد کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے آپ مسجد میں آتے ہیں کیسی صاف ستھری شان و شوکت خوشبودار محسوس ہوتی ہے یہ ویسی ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی محنت ہوتی ہے کوئی صفائی ستھرائی اور ایک ہم مشک ایک اعلیٰ درجے کی خوشبو ہے جو ہرن کا نافع ہوتا ہے وہ سردیوں کی خوشبو اب ہم وہ خوشبو استعمال مسجد میں کرتے ہیں آپ آئیں ہلکی ہلکی آپ کو ایک خاص خوشبو محسوس ہوتی ہے وہ ہرن کا نافع وہ مشک خوشبو ہے جو قیمتی مشک خوشبو ہے اور مسجد کے اندر خوشبو لگانا سنت ہے عود اور مشک خوشبو بہرحال بات یہ ہے پیغمبر تو اجر نہیں مانتے آپ یہ جو میری تبلیغ ہے اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ہے یہ فی سبیل اللہ ہے یہ میرا اللہ کے حوالے ہے میں ادھر ادھر پنڈی کہیں دور سفر میں بھی ہوتا ہوں میری راستے میں یہی دعا ہوتی ہے کہ یہ ساتھی بیچارے اپنے دفتر کو جلدی جلدی چھوڑ کے آ جاتے ہیں تاکہ میں اس ٹائم کے اوپر پہنچ جاؤں کہ یہ درس کا ناگا نہ ہو کیونکہ ان اجری اللہ اللہ یہ اجر جو ہے اللہ سے لینا ہے بہرحال نبی کو سمجھایا کہ آپ ان کی بات نہ کریں چھوڑیں آپ کیوں نہیں اور اس طرح پریشان نہ ہو جیسے یونس علیہ السلام پریشان ہو گئے تھے قوم نے بات نہیں مانی پھر وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے مشہور واقعہ سورہ کہف کے اندر بیان ہو چکا ہے بہرحال ایک عظیم بات ہے عظیم بات وہ مچھلی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوراک کے طور پر اس کو رکھا تھا اور آدھی کھائی تھی نا تو آدھی اندر رکھ دی تھی پھر دوبارہ اس ساتھی سے مانگی یوشا بن نون جو ان کے خادم تھے کہ وہ مچھلی دے دیں بھوک لگ گئی ہے سورہ کاف میں واقعہ بیان ہو چکا میں یاد دہانی کرا رہا ہوں آدھی پہلے کھا چکی تھی ایک سیٹ کھا چکے تھے مچھلی کی مچھلی جب پوری تلی جائے نا تو اس کے اوپر والی سیٹ کھا جاتی ہے کنگھی نیچے رہ جاتی ہے دوسری سیٹ رہ جاتی ہے وہ جب دوبارہ مچھلی مانگی موسیٰ علیہ السلام نے تو انہوں نے کہا وہ تو فرتد وہ تو زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہیں وہیں واپس چلو ہمارا ساتھی خضر علیہ السلام پر ہوگا یہ تو بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پر مفتی صاحب نے لکھا کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے عراق کے فلاں کسی سیڈ والے سمندر میں وہ مچھلی دیکھی ہے وہ تو الگ بات تھی حضرت چودہ سو سال تیرہ سو سال پہلے کی بات تھی وغیرہ لیکن یہ مچھلی اور اس کی نسل آج بھی موجود ہے ہوتے موسوی علاقے میں اور اب بھی وہ آدھی ہے آدھی نہیں ہے اور آدھی سائڈ میں وہ آنکھ بھی چلی جاتی ہے نا اس کی وہ آنکھ دوسری سائڈ میں ہے دونوں سائڈ میں آنکھیں ہیں اس کی ایک سائڈ مچھلی کی ہے ایک سائڈ مچھلی کی نہیں کراچی کے کچھ ساتھیوں نے میں نے دیکھی نہیں لیکن مجھے اچھے ساتھیوں نے بتایا کہ ہم وہاں سے مچھلی کو شکار کر کے آئے ہوتے موسوی کو اور اس کو میوزیم میں رکھا کہ اللہ کی اللہ کے قدرت کے ہر جگہ نمونے ہیں مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و نے اس مچھلی کو دیکھ کر بھی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھو کب زمانہ اسلام سے پہلے وہ مچھلی آدھی ہو گئی تھی آدھی زندہ ہو گئی تھی آج بھی اس کی نسل موجود ہے کوئی دیکھنا چاہے تو رب کی قدرت کا یہ نظارہ ہے آخری آیت میں یہ فرمایا یہ دو ایتے ہیں آخر میں یہ سورہ قلم کی دو ایتے ہیں آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کی گئیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے تھے کہ جس کو کوئی نظر بد کا اندازہ ہو تو یہ عید سات مرتبہ آدمی اپنے اوپر یا کسی دوسرے ساتھی پر جس پر اندازہ ہو کہ نظر بد ہے اے نبی یہ آپ کو آنکھوں سے دور کرنا چاہتے ہیں جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص علاج اللہ مجنون ہے نہیں ہم نے آپ کو بہت عظیم آخری پیغمبر بنا کے بھیجا اور آپ کو جو کتاب دی ہے وہ تمام عالم کے لیے نصیحت ہے یہ کتاب یہ ایتیں نظر بات کے لیے مجرب ہیں اللہ سمجھ نصیب کرتے ہیں